جو ہو چکا ہے جو ہو خدا حضور جا تھی ہے تیری سے خدا حضور جایا تھی ہے جو چکا صحابیوں کا فیدہ خدا کو دیکھا ہے بتانا بولنا کیا دیکھا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں ہاں، خدا نے کتنا نوازا نوازا جانتے جان کے ہاتھ میں رہ کنجیاں خزانوں کی انہیں کے ہاتھ میں رہے کنجیاں خزانوں کی اور کس کو دینا ہے کتنا حضور جا دیتے ہیں آ کے کس کو دیں کتنا حضور جانتے ہیں کہاں مریں گے کہاں مریں گے کہاں مریں گے ابو جگلو اٹھ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد یہ ہر کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاح میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جان چڑیوں نے کی یہی فریاد ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد کیوں کہ ان کے غم کا مداوا حضور جان کام حضور جانتے ہیں زمین سے تو نکلتا رو ہے پانی مگر زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے جا کمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے کمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے ارے حجر سے کلمہ پڑھانا حضور حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جانتے ہیں قرآن شریف میں ہے حروف مقتعات لوح قرآنی علف لام میم حامی عین سین قاف کافا یا عین صاف وغیرہ آپ کو پتا ہے نا یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے یہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا اللہ جانے یا اور اس کا رسول جانے اللہ اور اس کا رسول جانے یہاں تک کہ جبل امین جو وہی لے کر آتے تھے نا وہ بھی آ کر کہہ دیتے تھے الف تو آ کر فرماتے فہیم تو لام فہم تو میم عالم تو یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ اسے پیارے محبوب کے درمیان اس کی حقیقی معنی اللہ اور اس کا رخل جانا یہ راز کی بات ہے اس پر شے سنیے راز کی بات اس طرح حبیب سے کی نے راز کی بات اس طرح حبیب سے کی مقطعات مانا حضور جانتے ہیں مقطعات کا مانا پتا ہے نا پچاس نمازیں ملی تھی پچاس پچاس نمازیں ملی تھی یہ موسا علیہ السلام کا وسیلہ کام آ گیا اور کب ہوتے ہوتے پانچ ہو گئی نو بار ہو گئے نو بار نو بار کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں نو بار گئے موسا السلام نے عرض کی تھی رب کی بارگاہ میں رب بیاری نہیں مجھے اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو موسا علیہ السلام کو جواب ملا تلن ترانی اے موسا تم مجھے ہر کس نہیں دیکھ سکتے تم نہیں دے سکتے ایک ہے جو دیکھے گا کھڑے ہو جانا راہ میں پچاس دوں گا جب وہ آئے تو پھر بھیجنا میں پانچ کم کر دوں گا نو بار کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے نو بار رب حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے اب سنیے اس بات موسا مجھے تو نہیں دے سکتے اسے دیکھنا جو مجھے دیکھ کر آئے گا کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھ لے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سر ملے تھے راگ میں نو بار کس لیے موسا یہ دید حق کا بہانا حضور جان ہیں یہ دید حق نجم میں تو وہ پڑا ہی ہوگا ما اوہا پس وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی وہاں تو کوئی نہیں تھا کسی کا واسطہ نہیں تھا کیا بات کی اللہ نے کیا فرمایا محبوب نے کیا سنا اس بارے میں امام کہتے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے جو وہی کی ایک تو یہ بات اور ایک آپ نے سنا ہوگا فکانا او ادنا کتنا فاصلہ دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم یہ ہم سمجھا نہیں سکتے سمجھا نہیں سکتے مفسرین کرام نے اس پر بڑی گفتگو فرمائی ہے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ قبیلے جب آپس میں لڑتے تھے تو سالہ سال تک جنگیں ہوتی تھی سالہ سال پھر کبھی ایسا ہوتا کہ جنگ ختم ہو جاتی اور صلح ہو جاتی تو اس کی صورت یہ کرتے تھے کہ اس کمان دونوں دونوں قبیلوں کے سردار اپنی کمانے لے آتے دونوں کمانوں کو ملاتے اور پھر اس دو کمان میں سے ایک تیر کو چھوڑتے تو یہ اس بات کے تو اشارہ ہوتا تھا کہ آج سے ہم تم دوست تیرا دوست میرا دوست تیرا دشمن میرا دشمن یہ پیغام ہوتا تھا دونوں کمانے ملا کر ایک تیر رکھ کر چھوڑتے تھے تو یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ آج سے ہم تم دوست نہ ہم جنگ کریں گے نہ کچھ کریں گے تیرا دوست میرا دوست اور تیرا دشمن میرا دشمن یہ علامت ہوتی تھی کتنا فاصلہ دونوں دو کمانوں کے برابر او ادنا اس سے بھی کم یہ فاصلہ کیا تھا اس کی کیفیت کیا تھی وہ کلام کیا تھا اس کی کیفیت کیا تھی ہم نہیں سمجھ سکتے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں سن لیجیے گا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ کتنا فاصلہ تھا اور کلام تھا کیسا وہ کتنا فاصلہ تھا کلام تھا کیسا اودنا اور فاوحا حضور ہیں ہے اور فاوحا حضور جان پتا کیا کیا خدا کی جان بی کو گئے پتا کیا ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں ہمیں پتا بس بسیت نا ہو زور جا دے زور جا گرتا ہے بسیت نا